حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب کوئی مومن مقروض ہو کر فوت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھتے اور فرماتے کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کا سامان چھوڑا ہے اگر لوگ کہتے ہاں تو آپ اس کا جنازہ پڑھاتے اور اگر لوگ کہتے نہیں تو آپ فرماتے اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتوحات اور غنیمت عطا فرمائی تو آپ نے فرمایا میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ تعلق رکھتا ہوں اس لیے جو کوئی مقروض فوت ہوگا تو اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے اور جو کوئی مال چھوڑ کر فوت ہو جائے گا تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو پندرہ